جی حضور دوسرے نمبر پر مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب جی یہ کون ہے حضرت اچھا وہ بھی ادھر ہوتے ہیں یہاں پر جامعہ محدود سے کبیر جامعہ اشرفیہ میں جامعہ شفیہ مبارک شیخ الحدیث آج مطلب ریٹائر ہو گئے اچھا تو آپ کیا عبد المصطفیٰ ظہری صاحب تھے نا جی جی ان کے بھائی ہیں یہ بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے ہیں ان کے جی؟ یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا ضیال مصطفیٰ جی، سے ہاں، جی۔ ان سے چھوٹے ہیں اچھا تو ان کا نمبر مل سکتا ہے حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب اگر ان کا نمبر مل جائے نا تو پھر ہم ان سے بھی رابطہ اچھا تو اس وقت آپ وہ اپنے داماد کا بھی دے دینا جی, جی؟ اپنے داماد صاحب جو ہیں ان کا بھی دے ہاں، ہاں۔ دیں جی جی جب واپس آئیں گے چلو ہم رابطہ کر لیں گے تو لکھ لیجیے جی نمبر لکھوائیں نائن سیون کا آپ کا نمبر نائن سیون جی نائن سیون سیون جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی جی نمبر ہاں دیکھیے جی double zero nine one double zero nine one nine seven nine seven nine one one nine one nine eight آپ نے پہلا نمبر کیا بتایا ہے نائن سیون جی جی ڈبل زیرو نائن ون کے بعد میں nine seven nine seven one nine six eight one one eight six eight six چھ سکس ایٹ آٹھ اڑسٹھ جی جی پندرہ سترہ پندرہ سترہ double zero nine one nine seven one nine one eight six eight one five one seven one nine کے بعد سکس ایٹ ٹھیک وہ نائنتھ کے بعد سکس جی، ایٹ ہاں جی ان کا نام کیا ہے مولانا جی جی مفتی محمد اشاق مفتی محمد اشاق محمد جی، جی۔ اشاق جی جی جی جی نیکسٹ نمبر جی جی ان کے ابھی یہ بتلا سے گئے ہوئے ہیں جی یعنی ستانوے انیس اڑسٹھ پندرہ سترہ پھر بتائیں گے انگلش میں double zero nine one zero nine one ستانوے انیس ستانوے انیس جی جی جی, جی۔ اچھا،, ہاں، ہاں۔ اچھا حضور جی اچھا یہ فرمائیے عرب میں کوئی سنی عالم دین آپ کے کوئی تعلق دار ہو ہاں۔ عرب شریف کے اندر کوئی ایسا عالم دین جی جی مکہ شریف مدینہ شریف یا بیروت لبنان مصر ان علاقوں میں کوئی ایسا عالم دین ہو کے جس کے ساتھ رابطہ کر کے تو بعض معدلات جو ہیں وہ بندہ عربی کی معدلات آ جاتی ہیں مشکلات آ جاتی ہیں جی۔ دیگر کوئی مسائل اعتقادی ہوتے ہیں ان پر بندہ خیالات لیجیے اچھا فرمائیے چورانوے بارہ چورانوے بارہ پچاسی پچاسی پندرہ چالیس پندرہ چالیس اچھا یہ کہاں کے حضرت یہ ہمارے اظہر میاں صاحب کے یہاں داروز بیٹھتے ہیں کہاں جی اختر رضا خان صاحب کو دارال اسلام بیٹھتے ہیں مولانا افضال ہیں مولانا افضال صاحب اچھا بریلی شریف اچھا یہ یہ جو جامع اشرفیہ کے لوگ ہیں ان کے میں مقدمات پڑھتا رہتا ہوں یہ کتابیں جو شائع کر رہے ہیں نا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافی قابل لوگ ہیں تو جی، جی۔ اگر ان کا کوئی نمبر مل جائے نا رابطہ اشرفیہ کا ہاں۔ جامعہ اشرفیہ کا کوئی نمبر اگر فرما دیں نا لے لیجیے جی میرے پاس جی میرے میرے استاد وہاں پر پڑھاتے ہیں اچھا ماشاء اللہ میرے استاد کے پوتے اچھا ماشاء اللہ کون سے استاد صاحب حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب سمبلی رحمۃ اللہ تعالی تھے مفتی اجمل صاحب کے شاگرد تھے سبحان اللہ اچھا ان کے پوتے ادھر پڑھا رہے ہیں پوتے وہاں پر نائب مفتی ہیں مفتی ہاں۔ زاہد سلامی مفتی زاہد سلامی اشرفیہ اچھا تو ان کا نمبر دے دیں پھر ہم ان سے انشاءاللہ العزیز رابطہ کر لیا کریں گے دیکھیے دیکھو جی نیچے ان کا نمبر لکھو جی چورانوے پچاس چورانوے پچاس جی ضرور سات سو چالیس سات سو چالیس جی سات سو پچاس سات سو چالیس آگے ہاں، چھ سو پچاس چھ سو پچاس جی۔ چھ سو یا خالی چھ پچاس چھ پچاس چھ ہاں، سو پچاس اچھا تو ٹھیک ہے ان سے اچھا ہاں نو چار چھ نو چار پانچ زیرو جی نو چار پانچ زیرو جی آگے سات چار زیرو آگے سات جی سات چار زیرو چھ پانچ صفر میں میں پھر پڑھ لیتا ہوں نو چار پانچ صفر سات چار پانچ اپنا چار صفر چھ پانچ صفر جی۔ ٹھیک ہے نا حضرت ہاں حضرت مولانا مفتی ظاہر صاحب ہیں مفتی ظاہر سلامی صاحب جامعہ جی، ہاں، ہاں، میں ٹھیک ہے بڑی مہربانی اچھا تو وہ عرب کا کیا جی جی ہاں، لکھ لیا اچھا جی تو عرب کا کوئی جی۔ عربی آدمی عربی عرب کا کوئی آپ کا نہیں ہے تعلق علماء کرام سے وہاں رابطہ کہاں ہو پاتا ہے جی جی جی وہ رضوان صاحب میں ان کو عالم نہیں ہے تو ڈاکٹر ڈاکٹر ہیں اچھا رضوان صاحب عرب کیا ہیں مدینہ منورہ کے وہاں خلیفہ اعلیٰ حضرت کے پوتے اچھا اچھا, اچھا۔ وہاں زیادتی صاحب مدنی کے پوتے ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا کتب مدینہ کے پوتے جی جی جی جی جی اچھا رضوان صاحب ان کا نام رضوان صاحب اچھا یہ بھی عالم آدمی ہے اچھا۔ ہے ہاں، لیکن علم تو اور بات بے ہاں، بے شک شک ٹھیک فائدہ مند صاحب تھے نا آپ کے یہاں پاکستان میں ہاں جی جی اویسی صاحب اویسی ہاں، صاحب جی جی ان کے ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس اچھا, اچھا،, اچھا۔ مجھے بہت فیاض ہو بیٹی کا جی جی جی جی دوں آپ کو وہ تو ہے نا ہمارے پاس جی اچھا۔ جی جی وہ ہے ہمارے پاس وہ تو ویسے بھی جی۔ وہ تو ہمارے ملک کا ہوگا نا جی, جی۔ ٹھیک ہے بڑی مہربانی ضرور آپ کو تکلیف دی ہے جی، السلام علیکم